عاصم نے حفصہ سے اور انہوں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی عورتیں آپ سے بیعت کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور کسی نیک کام میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گی کہا اس عہد میں سے ایک نوحہ گری کی شق بھی تھی تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلا خاندان کے سوا کیونکہ انہوں نے جاہلیت کے دور میں نوحا کرنے پر میرے ساتھ تعاون کیا تھا تو اب میرے لیے بھی لازمی ہے کہ میں ایک بار ان کے ساتھ تعاون کروں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنا کے خاندان کے سوا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پینسٹھ